بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کسی کو پست کرے کسی کو بلند جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزا ریزا ہو جائیں منبثا پھر غبار ہو کر اڑنے لگے وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَافَةً اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ فأصحاب الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لالو یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیا لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے بأكواب وأباريق یعنی آپ گھورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر لا يصدعون عنها ولا ينزفون اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی وفاكهة اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں ولحم اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی بما كانوا يعملون یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں نہ بےودا باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ الا گلوچی سلاما سلاما ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی ایش میں ہیں یعنی بے خار کی بیریوں اور طے کیلوں وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں کثیرہ اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں لا مقطوعت ولا ممنوع جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان سے کوئی روکے وفرش مرفوع اور اونچے اونچے فرشتوں میں انا انشأناہن انشاء ان کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں تم من الآخرين اور بہت سے پچھلوں میں سے وأصحاب الشمال الشمال ما أصحاب اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں سموم یعنی دوزک کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں وظل من يحموم اور سیاہ دھویں کے سائے میں لا بارد ولا قریب جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوش نما یہ لوگ اس سے پہلے ایشے نعیم میں پڑے ہوئے تھے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْفِ الْعَوِيمِ اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لمبعوثون اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا او اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی قل ان الاولین والآخرین کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے لمجموعون الى میقات یوم معلوم سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو لآکلون من شجر من زقوم تھوہر کے درخت کھاؤ گے فمالئون منها البطون اور اسی سے پیٹ بھرو گے فشاربون من الحمیم اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے فشاربون شرب الہیم اور پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں نزلهم يوم جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو نحن الخالقون کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں نحن نحن قدرنا بينكم الموت وما بمسبوقين ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں على نبدل ينشئكم فيما لا تعلمون کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ ان کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب الماء تشربون بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں لو نشاء جعلناه فلولا تشكرون اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے النار التي تورون بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوِيدِ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے فسبح باسم ربك العظيم تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو فلا اقسم بمواقع النجوم ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے کتاب جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے لا اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں تنزیل من رب العالمين پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے انتم تم کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو وتجعلون رزقكم اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے تم ہی اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو ہوتی تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے فروح وریحان وجنت تو اس کے لیے آرام اور خوشبو اور پھول اور نعمت کے باغ ہیں اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تصویر کرتے رہو